ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وقال في موذين آخر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما <clears throat> وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيه جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد أو خم رواه ابن حبان في صحيح وحسن الباني رحمة الله عليه معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج ایک ایسی معاشرتی اور دل کی بیماری کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ وہ بیماری جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ خود اس کے اندر تباہ ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے اسی طریقے سے انسان جس کے اندر بیماری پیدا ہو جائے برائی پیدا ہو جائے اس کے اندر خود جل کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آسمان میں سب سے پہلے یہی برائی پائی گئی اور زمین میں بھی سب سے پہلے یہی برائی پائی گئی اور وہ ہے حسد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ صلاۃ السلام کو جو مقام مرتبہ عطا کیا اس پر اہلیس نے تکبر کیا حسد کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ رب العالمین نے اسے جنت سے نکال دیا ملعون قرار دیا جب حضرت آدم علیہ صلاۃ السلام دنیا کے اندر آئے اولاد کی نشو نما ہوئی ان کے دو بوٹوں کے بیٹوں کے درمیان یہی بیماری پیدا ہوئی حسد کی بیماری جس کی بنا پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زمین پر جو بھی نہا قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ابن آدم کے اوپر جاتا ہے اول من منسن القتل کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر قتل کو رائج کیا جو انسان کسی معاشرے میں کسی جگہ پر کسی سوسائٹی میں کوئی برائی کوئی بدعت کوئی غلط کام انجام دیتا ہے یا ایجاد کرتا ہے یا اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو جب تک اس برائی کے اوپر اس غلط کام پر لوگ عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو ملتا رہے گا جیسے ابن آدم کو گناہ ملتا رہا مل رہا ہے جب بھی دنیا کے اندر کوئی نہ قتل ہوتا ہے تو یہ حسد ہے جہاں بھی پیدا ہو جاتا ہے اس آدمی کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے اور اس طریقے سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جہاں آپس میں محبت اور پیار ہونا چاہیے وہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت حقارت بغض عداوت اور حسد اور نہ جانے کتنی دل کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں اس لیے آج اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس برائی سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف رکھے ہمارے دلوں کو آئینے کے طریقے سے پاک رکھے اور اسی خطرناک اور تباہ کن بیماری سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سب کو اللہ ابامن اس سے محفوظ رکھے عامر رب العالمین حسد کیا ہے میرے بھائیوں حسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ہے چاہے مال کی نعمت ہو منصب کی نعمت ہو یا اس طریقے سے اولاد کی نعمت ہو شہرت ہو کوئی بھی چیز ہو اس پر انسان حسد کرے اور یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے یہ بھی ایک حسد ہے اور اس سے بڑھ کر کے کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ نعمت ختم ہو جائے وہ نعمت وہ چیز مجھے مل جائے یہ بھی حسد کہا جاتا ہے یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے تقدیر پر اعتراض ہے اللہ اربامن اپنے فضل سے جس کو چاہتا عطا کرتا ہے کسی آدمی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے بارے میں اعتراض کرے اور اس کے بارے میں بغض رکھے حسد رکھے اور نفرت کرے کہ نعمت اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی فلاں کیوں دے دی تو حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال اور اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا خواہش رکھنا اور اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے کہے کہ وہ نعمت ختم ہو جائے اس سے اور وہ چیز مجھے مل جائے یہ دونوں چیزیں حسد کہلاتی ہیں یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہیں البتہ اس کے مقابلے میں ہمارے لیے رشک جائز ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے لا حسد اللہ فسنتین دو چیزوں کے اندر رشک ہوتا ہے رشک کو عربی زبان میں غبتا کہتے ہیں اور اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے آگے چڑھ کر کے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اس مال کو اللہ کی راہ میں حق جگہوں پر خرچ کرتا ہے ایک آدمی تمنا کرتا ہے رش کرتا کاش میرے پاس بھی بال ہوتا جیسے فلاں بندے کے پاس ہے تو جس طریقے سے وہ تیری راہ میں اللہ خرچ کرتا ہے میں بھی اس مال کو تیری راہ میں خرچ کروں گا یہ غبتا اور رشک ہے یہ انسان کے لیے جائز ہے کیونکہ اس میں اس کی نعمت اور مال کے ختم کرنے کی تمنا نہیں کی جا رہی ہے بلکہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ نعمت دے دے مجھے بھی مال دے دے تاکہ میں بھی اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں اور دوسرا جس کو اللہ نے علم سے نوازا قرآن کا علم دیا سنت کا علم دیا حدیث کا علم دیا عالم دین ہے اس علم پر عمل بھی کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پھیلاتا ہے پہنچاتا ہے ایک آدمی جاہل ان پڑھ ہے وہ کہتا کاش میرے پاس بھی اللہ کے دین کا علم ہوتا میں خود اس کے اوپر عمل کرتا دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیتا تو اس کے اندر انسان نش کر سکتا ہے اس کے اندر انسان جو ہے گرتا کر سکتا ہے یہ اسے منافع کہا جاتا ہے اسے مسابق الخیرات کہا جاتا ہے اللہ وسابق اللہ صابق مربکم وہ جنتن اور دہت سماوات وہ اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ کر کے آؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے یہ نیکی کی طرف رغبت کرنا ہے کیونکہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے دین پر عمل کرنا اسے لوگوں کی طرف اس کی طرف لوگوں کو بلانا خیر اور نیکی ہے لہذا انسان تمنا کرتا کاش ہونے کی مجھے بھی مل جاتی وہ خیر اور میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا بلاتا کہ یہ مسابقہ الخیرات ہے یہ منافظہ ہے خیر کے کاموں میں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے اللہ کے سور صلی اللہ کا ارشاد ہے وہ فی علی کا فل اتنا فصیل متنافسون ان کاموں کے اندر منافظ کرنے والے اور نیک کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ان کاموں میں چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں تو یہ خیر کے کاموں میں انسان تمنا کرے کہ میرے پاس بھی اس طریقے سے مال ہو جائے تاکہ اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں اگر انسان کی تمنا غلط ہے تو وہ چیز ناجائز اور حرام ہے ایک انسان کو اللہ نے مال دیا لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے ایک انسان کے پاس علم ہے لیکن علم پر عمل نہیں کرتا یا اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کے اندر بدعات اور شرک خرافات اور جہالت کو پھیلاتا ہے ایک آدمی کہتا کاش میرے پاس بھی مال ہو جاتا میں بھی وہ اسی کرتا غلط جگہوں پر خرچ کرتا یا اس طریقے سے میرے پاس بھی علم ہو جاتا تو میں بھی فلاں عالم کے طریقے سے جو شرک اور کفر کا دائی بنا ہوا ہے وہ بھی میں کرتا تو میرے بھائیوں اسے بھی گناہ ملتا ہے کیونکہ ان دونوں کی نیت برابر ہے اس کی بھی اور اگرچہ اس کے پاس وہ چیز نہیں لیکن بری نیت کی وجہ سے بھی اس کو گناہ ملتا ہے تو رشک کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنا خیر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرنا اور نیکی کو بڑھانے کے لیے فروغ دینے کے لیے اس کے لیے کوشش کرنا اس کو رش کہا جاتا ہے اسے منافقہ کہا جاتا ہے اسے مسابقہ کہا جاتا ہے یہ شریعت کے اندر محمود ہے اچھی چیز ہے کہ انسان اس طرح کی تمنائیں اللہ ابراہین سے کرے کوشش کرے محنت کرے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے لیکن حسد کرنا کسی کی نعمت کی تمنا زوال اور ختم ہونے کی اور برباد ہونے کی تمنا کرنا یہ انسان کی طبیعت کی یہ جو اس کی فطرت کے اندر جو حفاظت ہے یہ اس کی دلالت ہوا کرتی ہے اور اللہ کے فیصلے پر گویا کہ انسان اعتراض کرتا ہے اللہ اور قرآن کریم کی دو آیت میں جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ودا کثیر من اہل کتاب لے کم ممباد ایمان کم کارن حسد مین اندسم کہلے یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دیں کفری کی طرف تمہیں لوٹا دیں حسد مین اندسم وہ اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے ان کو حق نہیں ملا وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس حق رہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پاس ایمان رہے حسد کرتے ہیں اس نعمت کی تمنا زوال کی تمنا کرتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں جیسے وہ خود کافر ہے وہ حسد کرتے ہیں تم سے اور ممبا دما تبین الحم الحق حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق انہیں معلوم ہے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نبی ہیں یہ دین بر حق ہے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے بشارت پیشین گوئیاں موجود ہیں انہیں تو اتنا بھی اس سے بھی زیادہ یقین ہے اللہ کے اصل کی نبوت اور رسالت پر جتنا ایک باپ کو اپنی اولاد پر یا اولاد کو اپنے باپ پر یقین ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کو یقین ہے لیکن حسد ہے ان کے دلوں کے اندر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ خیر پھیلے آپ لوگوں کے ذریعے سے ان کا گمان یہ تھا کہ یہ نبوت ان کے خاندان کے اندر آئے گی ان کی نسلوں کے اندر آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں فض عطا کرتا ہے لہذا انہوں نے تم حسد کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کے طریقے سے کافر بن جاؤ تو حسد اہل کتاب کی روش ہے کفار و مشرقین کی روش ہے اور ہمیں کفار و مشرقین اہل کتاب کی روش کو اپنانے سے منع کیا گیا ان کے طریقے سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ایک دوسرے آدھ کے طلاف فرماتا ہے یا میں حسدون الناسا علامہ آتا ہوں اللہ فضلی کیا وہ لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو جو اپنا فضل دے رکھا ہے یہ اللہ کا فضل ہے بھائی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے کا فضلہ یہ ہوتی ہے میں شاہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا دیتا ہے اس پر اعتراض کرنا اس پر حسد کرنا یہ انسان کے اپنے بدباطن ہونے کی دلیل ہوتی ہے فقط عاط ن اعلی ابراہیم الکتاب الحکمہ اور حکمہ ہم نے اعلی ابراہیم کو ابراہیم علیہ السلام کی اعلی اولاد کو ہم نے کتاب بھی دیا حکمت بھی دی یعنی سنت بھی دی کتاب اور حکمت ایک ساتھ بیان ہو اس سے مراد سنت ہوتی ہے جیسے ہمارے نبی کی سنت ہے سابقہ بیا کرام کی سنت اور حدیثیں سے ہوا کرتی تھی تو اللہ ابراہین نے ان کو قرآن دی کتاب دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سنت بھی دی دونوں اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے قرآن بھی نازل کیا اپنا کلام بھی نازل کیا اور اس طریقے سے سنتوں کو بھی اللہ ابرامی نے آسمان سے نازل کیا ہے دونوں حجت اور دلیل ہونے کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو علی ابراہیم کتاب دیا حکمت دی وہ آتعینہ نہ ملک نویمہ اور ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے رقمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ تھے اور لوگوں کو اللہ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو نبیت نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی فرمائی اور کچھ لوگوں کو صرف بادشاہ فرمائی لہٰذا یہ بادشاہت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعزاز ہے ایک انعام اور اکرام ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اسے دیتا ہے اگر اس بادشاہت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہے عدل انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرص کے سائے میں ہوگا بادشاہت ایک خیر ہے ایک نیکی ہے اللہ کا فضل ہے اسے نبیوں کو دیا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ فرماتا ہے بادشاہت کوئی بری چیز نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آتعینہ ہوں ملک عظیمہ ہم نے انہیں ملک عظیم عطا فرمائی اللہ کا انعام ہے اللہ اپنا احسان بتا رہا رہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر احسان کیا میں نے ان کو بادشاہ تھا فرمائی تو یہ دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حضرت کرنے سے منع کیا یہ اہل کفار کی یہ تو نصارہ کی روش اور عادت ہے لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے جہاں تک حدیث کی بات ہے تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع کیا ہمارے نبی کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ لا اجتماع فی جو فی عبد مومنین کسی مومن آدمی کے دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی لا غبار رفیع صبر اللہ اللہ کی راہ میں غبار یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے گھوڑے سے یا جیسے بھی کرتا ہے وہ چیز وہ فائے ہو جہنم اور جہنم کی گرمی یہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ایک انسان جو اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ریا نمود کے لیے وطن کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے کلمے اور دین کی بلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے ایسے آدمی اور جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی اور دوسرا آدمی اور دوسری بات ہماری فرمائی ولا اجتماع فی جو فی ابدین اب دن المان الحسد اور کسی انسان کے دل کے اندر ایمان اور حسد دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ایمان کے منافی حسد کرنا گویا کہ آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے گویا کہ آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں اگر آپ حضرت کرتے ہو تو اللہ نے سب کی تقدیر بنائی ہے پچاس ہزار سال پہلے آسمان و زمین کی پچاس ہزار سال تخلیق سے پہلے اللہ نے اللہ نے انسانوں کی تقدیر بنا دی اللہ نے جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا اس کو چیز مل کر کے رہے گی گویا کی تقدیر پر آپ کا ایمان نہیں گویا کہ اللہ رب العامین پر آپ کا ایمان نہیں کیونکہ اللہ رب العامین کے فیصلے پر اعتراض ہے تو گویا کہ اللہ رب العامین کو آپ حاکم نہیں مانتے گویا کہ اللہ رب العامین کے فیصلے پر آپ اعتراض کرتے ہو لہذا دو چیزیں ایمان اور حسد دو چیزیں کسی بندے مومین کسی انسان کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتی کتنی خطرناک بات ہے میرے کی کتنی تباہ کن بات ہے یہ کہ ایمان گویا کہ سلب ہو جاتا ہے اس آدمی سے جس آدمی کے دل کے اندر حسد پایا جائے اپنے کسی بھائی کے خلاف اور افسوس کی بات ہے کہ حسد آج بھائیوں کہاں ہوتا حسد حسد بھائیوں کے اندر ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام کے دونوں بھائیوں نے بیٹوں نے جو بھائی تھے انہوں نے حسد کیا تھا تو حسد عام طور سے بھائیوں کے اندر ہوتا ہے جن سے محبت ہونی چاہیے جن سے انسان کو خوش ہونا چاہیے اگر ہمارا بھائی ترقی کرتا ہمیں خوشی ہونا چاہیے لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم اسی کی حضرت کے آگ کے اندر جلتے جاتا ہے انسان بھائیوں کے اندر ہوتا ہے ایک جگہ کام کرنے والوں کے درمیان ہوتا ہے ایک جیسے علم رکھنے والوں کے درمیان ہوتا ہے ایک جیسے منصب میں رہنے والوں کے درمیان یہ ساری چیزیں عام طور سے پائی جاتی ہیں جو اقران جن کو کہا جاتا ہے جو ایک زمانے میں ہوتے ہیں ایک منصب اور ایک مرتبے کے ہوتے ہیں ایک مقام پر ہوتے ہیں یا علماء ہیں مان لیجیے یا دنیا کے لوگ ہیں جدار ہیں یا جو بھی ایک طبقے کے اگر ہیں تو ان کے درمیان یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حسد یہ دل کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتے اس طریقے سے مان بھی نے فرمایا کہ دب بل کم قبل پبلک مل حسد تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان گزری ہوئی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ چکی ہیں ایک تو حسد اور ایک بغضہ نفرت کرنا بغض و دعوت کرنا حسد کرنا نفرت کرنا یہ دو چیزیں سابقہ امتوں کی تمہارے اندر آ گئی ہیں ہی الحال یہ تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں ولا اقول و تحلق الشعر میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو تباہ کر دینے والی ہے بالوں کو موڑ دینے والی ہیں ولا کن تحلق الدین یہ دین کو تباہ کر دینے والی چیز ہے دین کو ملیا میٹ کر دینے والی چیز ایک ڈائنا میٹ ہے یہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دین کو گویا کہ مٹا دیتا ہے اگر اس کے دل کے اندر کسی خلاف حسد پایا جاتا ہے ہمارے فرق دین مٹ جاتا ہے اس کے ذریعے سے دین ختم ہو جاتا ہے گویا کی کیونکہ دین ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ تقیر پر ایمان رکھو اللہ کے فیصلے پر حاضر رہو یہ دین یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرو لہذا گویا کہ تمہارا دین ختم ہو گیا اگر تمہارے اندر یہ بیماری اور یہ حسد اور یہ یہ خطرناک بیماری تمہارے اندر پیدا ہوگی اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے انس مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کے راوی ہیں ہمارے بھی فرماتے ہیں لا تباغذو آپس میں رکھو آپس میں کینا نہ رکھو ولا تحاسدو حسد نہ کرو آپس میں ولا تداب اور آپس میں اختلاف نہ کرو وہ کون عباد اللہ اخوانہ اللہ تعالیٰ کے بھائی بندے بن کر کے رہو بھائی بھائی بن کر کے رہو بھائی بھائی بن کر کے رہو اللہ کے بندے بن کر کے رہو تم سب اللہ کے غلام ہو اللہ کے بندے ہو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اپنا فض دیتا ہے لہذا کسی پر حسد نہ کرو اور اس طریقے سے اور بغض نہ رکھو کسی کو حقیر نہ جانو کسی سے نفرت نہ کرو سب کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا سب ایک آدم کی اولاد ہیں لہذا کسی سے بغض اور نفرت اور عداوت اور حقارت نہ کرو یہ ساری چیزیں ایمان کے اور اللہ کے بندے ہونے کے توازو ہونے کے ساری چیزیں خلاف ہیں لہذا ان تمام چیزوں سے بچو اس طریقے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمرہ بن سالب الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مانوی نے فرمایا لا دار اللہ خیرن صدو ساری صحیح حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ترغیب و تحریر کو صحیح دے فرماتے ہیں لوگ اس وقت خیر و بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے حسد کریں گے خیر چھن جائے گا آپ دیکھیے مسلمانوں میں کتنا حسد کتنا آپس میں بغض دعوت کتنی آپس میں نفرت بھائیوں کے اندر نفرت ہے ایک خاندان میں قبیلے کے اندر نفرت ہے آپس میں لوگوں کے اندر رشتے داروں کے اندر نفرت ہے ایک رشتے داروں کے اندر حسد آ جاتا ہے ہمارے بھرمائے کہ جب تک تم حسد نہیں کرو گے خیر باقی رہے گا اگر حسد کرنا اگر حسد کرنا شروع کر دو گے گویا کہ اللہ تعالیٰ تم سے خیر کو چھین لے گا تم سے خیر کو چھین لے گا اللہ ہر العالمین تو حسد کرنا یہ خیر کے زوال کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے ختم ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے اگر انسان حسد کرتا اور بغض وداؤ کرتا ہے اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ان سے افضل لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے لوگوں میں افضل اور بہتر انسان کون ہے ہمارے نبی سے اس طرح کے سوالات کیے گئے کبھی آپ نے کسی کو بتایا کبھی آپ نے کسی کو بتایا تو یہ حدیثوں کے اندر اعتراض نہیں ہے کہ ایک حدیث میں نبی نے یہ فرمایا ایک حدیث میں نبی نے یہ فرمایا یہ اعتراض نہیں حدیثوں کے اندر اشکال نہیں ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر گویا کہ اشکال ہے دونوں میں تصادم اور تعارض نہیں ہمارے نبی نے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے جس چیز کو محسوس کیا اس آدمی کے اندر اس کے لحاظ سے آپ نے بتایا آپ کو معلوم ہوا کہ آدمی ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا اس نے پوچھا سب سے عظیم نیکی کیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے اطاعت کرنا تاکہ اس کو رغبت دلایا جائے کسی کے اندر کوئی بیماری کوئی برائی ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو ذکر کیا تو اس طریقے سے ساری حدیثوں کو اگر آپ اکٹھا کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ افضل لوگ کنہیں کہا جاتا ہے تو ماں نبی فرم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں تو ماں نبی فرمایا کل مخموم القلبی وہ صادق السان ہر وہ انسان جس کا دل خالی ہو یا دل صاف ہو مخمول قلب اس کی تفسیر آگے آئے گی حدیثی کے اندر وہ وہ صدوق السان اور انسان جو سچا ہو سچا انسان جھوٹا انسان نہیں جو انسان سچ بولتا ہو اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولتا کیونکہ جھوٹ ایک مومن سچ ایک مومن گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک مومن سے جھوٹ بولنا یہ شریعت کے اندر یہ محال قرار دیا گیا کہ ایک مومن ہے مسلمان وہ جھوٹ بولے ایسا نہیں ہو سکتا وہ زنا بھی کر سکتا چوری بھی کر سکتا لیکن جھوٹ مومن نہیں بول سکتا جو انسان جھوٹ بولتا ہے گویا کہ جہنم کے راستے پر چلتا اللہ اسے کذاب لکھ دیتا ہے اور وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے انسان آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتا ہے افسوس کی بات ہے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے نبی کی حدیثوں پر جھوٹ بولتا ہے خود اپنے درمیان جھوٹ بولتا ہے اپنے بارے میں جھوٹ بولتا ہے یہ ساری چیزیں جھوٹ کے اندر شامل ہیں سب سے بڑا جھوٹ تو اللہ رب العامن پر جھوٹ بولنا ہے تو سچا سچ بولنا سچائی یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ایک انسان کی پہچان ہے سچ بولنا مسلمان کی تو فرمت کی کہ اس کی زبان سچی ہے وہ سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے مانوی سے لوگوں نے سوال کیا صدوق اللسان سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں لیکن مخموم القلب کیا ہے جو آپ نے استعمال فرمایا کہ مخموم القلب جس کا دل پاک و صاف ہو تو نے فرمایا ان نقی التقی نقی جس کا دل صاف ہو تقی جو پرہیزگار ہو جو کیا ہو پرہیزگار ہو جو متقی ہو صاف دل والا ہو لا اسمافی اس کے دل کے اندر کوئی برائی نہ ہو ولا غلہ ولا بغدا ولا حسد اور نہ اس کے دل کے اندر حسد ہو نہ خیانت ہو نہ ظلم و زیادتی ہو ایسے آدمی کو محموم القلب کہا جاتا ہے دل ایک دم آئینے کی طریقے سے شفاف ہے صاف ہے ہمارے المومن مرات المومن مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا شیشہ کتنا صاف ہوتا ہے کتنا شفاف ہوتا ہے مثال دینے کی بہت ساری وجوہات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے کہ ایک مومن مومن کے لیے آئینے کے مائنڈ ہوتا ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے جس طریقے سے آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک مومن کا دل بھی اپنے مومن بھائی کے لیے صاف و شفاف ہوتا ہے ذرا برابر اس کے دل کے اندر کوئی قدرت نہیں ہوتی ہے کوئی قدرت اس کے دل کے اندر نہیں ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی حسد کوئی بخ عداوت اور نفرت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو یہ میرے بھائیوں یعنی ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھے لوگوں میں سے یہ اچھے لوگوں میں سے ہیں جو انسان کا دل پاک و صاف ہو جو صادق اللسان ہو جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو ایسے لوگ کیا ہیں یہ اچھے لوگ ہیں اور بہترین لوگوں میں سے ہیں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان حسد کیوں کرتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں کس وجہ سے وجوہات کیا ہیں جس کی بنا پر ایک انسان حسد کرتا ہے اگر آپ وجوہات پر نظر رکھیں گے غور کریں گے تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حسد کتنی خطرناک برائی ہے کتنی تباہ کن برائی ہے اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے میرے بھائیوں اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے اس کے دل کے اندر گویا کہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان و یقین نہیں ہے اس لیے ایسا انسان کیا کرتا ہے اللہ ابراہین کے فیصلے پر حضرت کے ذریعے سے گویا کی اعتراض کرتا ہے نمبر دو بغض اور عداوت اس کے دل کے اندر نفرت ہوتی ہے اس کے دل کے اندر عداوت ہوتی ہے اور اس طریقے سے وہ اس بغض و ادعوت کو کے لیے وہ ایک دوسرے آدمی سے حسد کرتا ہے اور اس طریقے سے اس سے کیا کرتا ہے وہ وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے انجانے میں وہ اپنے دل کے اندر گرہ باندھ لیتا ہے اور انتقام کے لیے کوشش کرتا ہے کہ انہوں ان کی ذات سے مجھے نقصان پہنچا ان کی ذات سے مجھے تکلیف پہنچی یا انہوں نے کوئی ایسی بات کہی دی بھری محفل میں جس سے جس کو اس نے اپنے لیے برا سمجھا اپنے دل کے اندر گرے باندھ لیتا ہے اور انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے انتقام تو لے نہیں سکتا ہے وہ اس لیے دعا کرتا ہے بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ نعمت مجھے ملے نہ ملے کم سے کم اس آدمی سے نعمت چھن جائے تو یہ اس طریقے سے انسان یہ بغض اور عداوت کی بنا پر انسان ایک دوسرے سے کیا کرتا ہے کرتا ہے اس طریقے تیسرا سبب یہ کہ انسان کے اندر تکبر غرور اور خودنمائی پیدا ہوتی ہے اسی لیے ابلیس نے تکبر کیا تھا اور تکبر کرتے ہوئے اس نے حسد کیا اور آدم کا سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا تو تکبر میرے بھائیوں یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے کسی سے حسد رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو مقام ہے میری بات لوگوں کو سننا چاہیے میری بات لوگ نہ سننے کی جو فلاں آدمی کی باتوں کو سنتے ہیں اس لیے اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس تکبر کی بنا پر وہ نہیں چاہتا کہ میرا مجھ سے کوئی سامنے آگے رہے وہ سب کو اپنے پیچھے رکھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بات سنی جائے اور میرا ہی معاشرے کے اندر مقام مرتبہ کسی اور کا نہ ہو اس لیے تکبر کی بنا پر جب کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ فل دیتا ہے اسے زیادہ مقام شہرت یا مرتبہ دے دیتا ہے تو آدمی اس سے حضرت کرنا شروع کر دیتا ہے اس تکبر کی بنا پر اس طریقے سے انسان شہرت کے لیے اور جا کی طلب کے لیے اور خواہش میں انسان ایسا کرتا ہے اللہ نے کسی کو نعمت دیا اور وہ نعمت اس کے پاس موجود نہیں ہے اس نعمت کی جیسے لوگ اسے پہچانتے اور جانتے ہیں معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی وہ مقام ہونا چاہیے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ محنت کرے کوشش کرے دعا کرے بجائے یہ کرنے کی وہ کیا کرتا ہے وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور جلتا رہتا ہے تو یہ میرے بھائی حسد کے کچھ اسباب ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی دوسرے کے ساتھ حسد کرتا ہے حسد کے میرے بھائی نقصانات بہت زیادہ ہیں حسد کی تباہ کاریوں پر اگر آپ غور کریں گے تو میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کی ہیں جس میں عربی نے فرمایا کہ حسد دین کو تباہ کر دینے والی چیز ہے حسد ایمان کے منافی ہے حسد ایمان کے منافی ساری چیزیں کافی ہیں حسد کی کی مذمت کے لیے اور حسد کے نقصانات کو جاننے کے لیے لیکن اگر آپ اور غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حسد کے کتنے نقصانات ہیں جو ایک انسان کے اندر جو حسد کرتا ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے انسان حسد و ندامت پوری زندگی اس کا ساتھ لے لیتی ہے ہمیشہ انسان حسد کرتا رہتا ہے ندامت کرتا ہے وہ کچھ کر تو نہیں سکتا صرف حسد کرتا رہتا ہے ندامت کرتا رہتا ہے اور اس طریقے سے پوری زندگی اس کی حسد و ندامت کے اندر گزرتی جاتی ہے نمبر دو اللہ کی ناراضگی اسے ملتی ہے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے تو کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہو جب اللہ کی ناراضگی اسے مل جاتی ہے ظاہر بات اللہ اربامن خیر اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا اس لیے یہ کیا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ انسان ایسے آدمی سے جو جو حضرت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ ابامین کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے ایسے ہی لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں انسان گر جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں انسان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آدمی ایسے ہی سب کے ساتھ اس کا یہی معاملہ ہے سب کے ساتھ حضرت کرتا ہے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے تو لوگوں کی نظروں سے بھی انسان وہ گر جاتا ہے اور سب سے آخری بات یہ میرے بھائیوں کہ حضرت کرنے والا خود حسد کی آگ میں جل کر کے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جس کے لیے حسد کرتا ہے کبھی اس کو اپنے حسد کی بنا پر نقصان نہیں پہنچا سکتا کبھی نہیں پہنچا سکتا خود اس کی آگ کے اندر جل کر کے تباہ ہو جاتا ہے ابلی تباہ و برباد ہو گیا عیسو علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی کیا عیسو علیہ السلام کچھ نقصان کر سکے نہیں کر سکے عیسو علیہ السلام کا مقام بلند ہوتا رہا مرتبہ بلند ہوتا رہا آج بھی میں کہتا ہوں اپنے پورے معاشرے میں دیکھیے اگر کوئی آدمی حضرت کرنے والا ہے کبھی ترقی نہیں کر سکتا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ خود جل کر کے ایک ضعیف حدیث ہے وہ کہ ماں نبی کے تعلق سے لوگ بیان کرتے ہیں ضعیف حدیث ہے وہ کہ آگ جس طریقے سے لکڑی کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے اس طریقے سے حسد بھی انسان کو جلا کر کے خاک کر دیتا ہے مانا صحیح ہے اس کا اگر حدیث کے الفاظ اللہ کے سر ثابت نہیں ہے تو انسان حسد کی آگ میں جل کر کے خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے خود ملیا میٹ مٹ جاتا ہے وہ جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس آدمی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا خود اس کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا اپنی آنکھ کے بعد خود خراب کرتا ہے اپنی صحت خراب کرتا ہے اپنے دل کو خراب کر لیتا ہے ہمیشہ دل کے اندر حسد و بغض رہتا اس کے خود تباہ ہو کر کے وہ انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے کسی دوسرے آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو یہ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی حضرت کرتا ہے ایسے آپ دیکھیں حضرت کرنے والا غیبت چغلخوری اور اس طریقے سے قتل اور ظلم اور زیادتی اور نہ جانے کن کن چیزوں کا سہارا لیتا ہوں وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت ختم ہو اس سے اس آدمی غیبت بھی کرے گا اس کی چغلخوری بھی کرے گا اس کے ساتھ ظلم بھی کرے گا غیبت بھی اس کی کرے گا قتل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو اس کے لیے سازش کرے گا اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا ختم کرنے کی کوشش کرے گا کتنی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں حسرت کی بنا پر یہ سارے اس کے نقصانات ہیں میرے بھائیوں اس لیے کسی مسلمان آدمی کے لیے کسی مومن کے لیے پتا نہیں زیب نہیں دیتا ہے کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ حسد کرے حسد سے بچنے کا اسباب کیا ہے انسان کیسے حسد سے بچ سکتا ہے ایک انسان کو اللہ نعمت دی ہے اللہ نے اسے مال دیا دولت دیا اپنے آپ کو حسد کے وہ کیسے بچا سکتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں علماء نے بیان کیا ہے وہ سارے اس کے اسباب ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو حسد سے جو ہے بچا سکتا ہے نمبر چیز ایک یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کی طرف نہ دیکھے ان کی طرف توجہ ہی نہ دے وہ اللہ کا جو فضل ہے اس کے پاس اس کے اندر خوش رہے اور اس طریقے سے اللہ کے فضل کو مانگتا رہے ایسے لوگوں کی طرف کبھی توجہ نہ دے کبھی خاطر نہ لائے ایسے لوگوں کو نہ دل کے اندر کوئی اپنے اندر تنگی محسوس کرے سوچے کہ کرنے دیجیے ان کو وہ کرتے رہیں خود جل کے تباہ ہو جائیں گے ہمارا کچھ نہیں ہوگا اس لیے کبھی انسان ایسے شخص کو جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہو جس کو اللہ نعمت دی ہو کبھی بھی ایسے لوگوں کے بارے میں اسے زیادہ توجہ نہیں اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے کبھی اس کو خاطر میں لانا ہی نہیں چاہیے کبھی اس کو احساس نہ ہو کہ میری بھی کوئی اہمیت ہے اس آدمی کی نظر میں اس لیے اس کو ہمیشہ انسان اوائڈ کرے اس کی طرف انسان دھیان ہی نہ دے نمبر دو نیکی کے کاموں میں انسان کو ہمیشہ منافع کرنا چاہیے اللہ نے آپ کو فضل دیا ہے آپ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں جتنا آپ حصہ لیں گے آپ کے خیر کو آپ کا اللہ کا فضل آپ کو مزید ملتا جائے گا اس لیے نیکی کاموں میں انسان کو ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے انسان اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دیا ہے یا اس طریقے سے آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ دعا کریں ماشاء اللہ تبارک اللہ یا اس طریقے سے ہمیشہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں ہمیشہ انسان کو اپنی زبان سے بات کہنی چاہیے آپ نے کسی بھائی کو کوئی نعمت دیکھی ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ کا فضل اللہ نے اسے دیا تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ نے مجھے جو فضل دیا ہے اللہ رب نے کیا فیصلہ کیا ہے یہ باقی رہے اس طریقے سے ہمیشہ انسان کو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے آپ سے جو انسان نیچے اس کی طرف آپ دیکھیں اپنے سے اوپر کی طرف کبھی انسان نہ دیکھیں اگر اپنے سے اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے انسان ہر طریقے کو جائز ناجائز ہر طریقہ انسان جو ہے اس کے لیے کوشش کرے گا ایسے انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی نعمت ختم ہو آپ کو اللہ نے شہد دیا ہے مال دیا دولت دیا منصب دیا اچھی تنخواہ دی اچھی سیلری دیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو آپ نہیں چاہتے تو آپ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو بھائی دوسروں کو بھی چین اور سکون اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے دو جب آپ اپنے لیے نہیں چاہتے ہو کہ چیزیں ہم سے ختم ہوں دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو مومن وہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کی ایک علامت ہے یا بلکہ مومن ہونے کی کہ ایک انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے آپ اپنے لیے خیر چاہتے ہو دوسروں کے لیے بھی خیر چاہو کہ اللہ نے دیا اللہ اس کو باقی رکھے آپ اس کو تمنا خط تمنا نہ کریں کہ وہ چیز جو ہے آپ سے ختم ہو جائے حسد کے نتائج پر غور و فکر کرو کہ حسد کتنا خطرناک چیز ہے اور حضرت کا انجام کتنا برا ہوتا ہے کہ حضرت کرنے والا خود تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے اللہ کا فرمان ہے کل مکر سی اللہ بہلی جو کسی کے ساتھ مکر اور سازش کرتا حضرت کرتا ہے اس کا نقصان اس کو خود پہنچتا ہے آپ دیکھ ڈالیے اپنی زندگی میں اللہ کی ذات پر اگر آپ کا پکا یقین اور ایمان ہے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سازش کرنے والے ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی زندگی کے اندر اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سازش کرنے والے چلے گئے لیکن جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے مومن ہے وہ انسان آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے وہاں پر قائم ہے اور اس کو مقام مرتبہ مل رہا ہے اور اس کے مقام مرتبہ کے اندر اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے آپ نے بھی اپنی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہوگا اس لیے انسان اگر اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہو تو اس کے نتیجے پر غور و فکر کرے کہ حضرت کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوتا ہے تباہی ہوتا ہے اس کا نتیجہ خود ہم تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے اور کسی دوسرے آدمی کو جس سے ہم حضرت کرتے ہیں اس کو ہم کچھ پہنچا نہیں سکتے یا اس کو ہم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے رضا انسان کو ہمیشہ ڈھونڈنا چاہیے اللہ کے رضامندی ڈھونڈے اللہ کی ناراضگی سے انسان بچے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے اللہ کے رضامندی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے میں ہے تو ان تمام چیزوں سے اگر انسان بچتا ہے تو اللہ ہر العالمین اس کی نعمتوں کو باقی رکھتا ہے اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو بھی حسد سے بچا سکتا ہے جس کے ساتھ حسد کیا جائے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حضرت سے محفوظ رکھ سورہ فلق میں اللہ من شر دا حضر حضرت حضرت کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری مدد چاہتا ہوں اور اگر ایسا آپ کریں گے تو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے نمبر دو اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کا فرمان ہے ان تصور و تتقو لاید الرکم کہ اگر تم نے صبر کیا تقوی اختیار کیا تو ان کا قید تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے صبر کریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اس طریقے سے چوتھی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین کے اوپر توقل اور بھروسہ کرے اللہ کا فرمان ہے وہ میں یہ توقع اللہ صاحب حسب جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور یہ یقین رکھیں اللہ کے سل فرمایا عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے تو میں نقصان پہنچانا چاہوں اسے زیادہ نہیں پہنچا سکی تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے لکھ دیا اللہ کے انسان تقدیر پر ایمان رکھے اللہ پر توقل بھروسہ رکھے پہاڑ جیسا ایمان یقین ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ہے انسان گھبرا گیا مزلزل ہو گیا یقین چھوڑ دیا اللہ پر توکل چھوڑ دیا اللہ آزماتا ہے لوگوں کو آزمائش ہوتی ہے لہذا انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے اور جو آپ کے ساتھ حضرت کرے اس کے ساتھ مزید احسان کرو احسان کے نیچے اسے دباؤ میرے بھائی ہو بہت مشکل چیز ہے یہ بہت مشکل چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے جو عظیم نصیبے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رب نے فرمایا ولا تصویل حاصل تو ولا سیاح اچھائی اور برائی ایک برابر نہیں ہو سکتی ہے اس فابل لیتی یہ آسن برائی کا کیسے ختم کرو اچھی چیز سے ختم کرو آپ کوئی گالی دے رہا ہے آپ اس کے لیے دعا دو کوئی آپ کے ساتھ حضرت کرتا آپ اس کے لیے دعا دو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو اس کے ساتھ اور احسان کو اللہ رب العالمین نے آپ کو پریشان کیا ہے اس کے ساتھ اور بہتر کام معاملہ کرو اس سے آپ کے احسان کی تلوار سے وہ آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا اس اخلاق سے آپ کے سامنے زیر ہو جائے گا اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ انسان مزید احسان کرے اور یہ بات ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ جس کے ساتھ اللہ کا احسان ہے فضر و نیکی ہے وہ بھی گنہ گار ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بدلا لے سکتا ہے انتقام لے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ انتقام نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا ہے لہذا کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اسے بدلا مت لو آپ اسے انتقام لینے کی مت سوچو اللہ نے آپ کو ڈھیل دیا ہے اللہ نے اللہ کتنا ہم گناہ کرتے ہیں کتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دے رکھی کتنا گناہ کرتے ہیں صبح شاہ ہمارا گناہ کے اندر گزرتا ہے اگر ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھے تو اللہ کا ایک فضل بھی ہمیں نہیں ملے گا ایک خیر ہمیں نہیں ملے گا اللہ رب العالمین کا لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی بندوں کے ساتھ احسان کرو اللہ تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے آپ بندوں کے ساتھ احسان کرو اس کی برائی کو چھوڑو آپ نیکی کی طرف دھیان دو اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ ہم گنہگار ہوتے بھی اللہ ہمارے احسان کرتا ہے تو اگرچہ ہمارے ساتھ برا سوچتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سوچو اگر ایسا کریں گے میرے بھائیوں آپ زندگی کے اندر ہمیشہ کامیاب رہیں گے کبھی انسان کو کسی کے ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کی آپ کوشش نہ کریں کہ کچھ چیزیں ہیں حضرت کے تعلق سے یہ یا یہ ایک انسان جس کے ساتھ حضرت کیا جائے اس کو کیا کرنا چاہیے ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو حسد سے پاک رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آئینے کی طرح صاف و شفاف بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی تمام بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے حسد بود عداوت نفرت حقارت جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمارے دل کو آئینے کی طریقے سے پاک صاف و شفاف رکھے اللہ ربان جب دنیا میں زندہ رکھے اپنے دین پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے وفات ہمارے زبان سے کلم توحید جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ربرامین ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے دم اللہ حبرامین ہم سب کو جگہ نصیب رم بارک اللہ علیہ ولکم فلقان عظیم و نافان ویاکم یاقم بلاد ذکل حکیم تعالی جواد الکریم جوازن کریم ملکم بروفر رہی